بانوں کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ علی اکبر آ جاؤ میرے بیٹا آ جاؤ میرے بیٹا آ جاؤ علی اکبر بانو کا یہ نوحہ تھا علی اکبر بانو کا یہ تھا آ جاؤ علی اکبر ہے گیرے ہوئے لشکر احمد کے نواسے کو احمد کے نواسے کو مظلوم مسافر کے پیاسے کو تنہا ہے ہے شہ شہ والا والا تنہا آ جاؤ علی اکبر بانو کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ علی اکبر بانو کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ علی اکبر تلوار کی زد پر ہے اس وقت میرے والی اس وقت میرے والی آقا سے میرے دنیا ہو جائے نہ یہ خالی ہو جائے نہ یہ خالی آقا سے میرے دنیا ہو جائے نہ یہ خالی لٹ جائے نہ گھر میرا لٹ جائے نہ گھر میرا علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا علی اکبر بالوں کا یہ نوحہ تھا آ علی اکبر اس گمز دماد کو اب اور نہڑ پاؤ اب اور نکڑ پاؤ جس نے تمہیں بالا ہے کچھ اس ترس کھاؤ کچھ اس ترس کھاؤ جس نے تمہیں پالا ہے کچھ اس ترس کھاؤ کیوں روٹھ گئے بیٹا آجا علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آجا علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آجا علی اکبر ظالم کی جفاؤں سے بے حال جو بچے ہیں بے حال جو بچے ہیں مزے روتے ہیں تڑپتے ہیں کوہرام ہے ایک برپا کوہرام ہے ایک برپا اکبر علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا نہ علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ اکبر گھر لوٹ چکے ظالم اب خیمے جلاتے ہیں اب خیمے جلاتے ہیں مجھے ہنس کے رلاتے ہیں ہنس کے رلاتے ہیں مجلوم یتیم کو ہنس ہنس کے رلاتے ہیں کرتے ہیں ستم آجاؤ علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا سادات کے خیموں سے اٹھتا ہے دھواں ہے دعا ہے سجاد کی گردن میں ہے آئے تو کی گردن میں ہے تو پرہ ہائے جینب اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ اکبر بانو کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ اکبر میں کب سے بلاتی ہوں کیوں سنتے نہیں اکبر کیوں سنتے نہیں اکبر اب دشت مصیبت میں چھڑتی ہے میری چادر چھڑتی ہے میری چادر اب دشت مصیبت میں چھڑتی ہے میری چادر ہے وقت قیامت کا ہے وقت قیامت کا علی اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ اکبر بانوں کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ اکبر وہ شیر جری آئے پھر آنا سکا پھر آنا سکا گوہر بھی رہی زندہ دل تھامے ہوئے رو کر دل تھامے ہوئے رو کر جب تک بھی رہی زندہ دل تھامے ہوئے رو کر ماں کرتی رہی نوحہ ماں کرتی رہی نوحہ آ جاؤ علی اکبر بانو کا یہ نوحہ تھا آ جاؤ علی اکبر بانو کا یہ نوحہ تھا جاؤ اکبر آ جاؤ میرے بیٹا آ جاؤ میرے بیٹا آ جاؤ اکبر بانو کا یہ نوحہ تھا آ علی اکبر بانو کا یہ نوحہ تھا آ علی اکبر